دوسری سند تاؤس کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ پاؤں کو کھڑا کر کے ان پر بیٹھ جاتے میں نے کہا لوگ تو اس کیفیت کو اکھڑ مزاجی اور اجٹ پن خیال کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ تو تیرے نبی کی سنت ہے حدیث نمبر سترہ سو ستاسی مسند احمد